ابھی دیکھیے یہاں جہاں بیٹھے ہیں ہر طرف اتنا اچھا نیچر ہے اتنا اچھا ہریالی ہے یہ دیکھنے میں کتنی اچھی جگہ ہے جی چاہتا ہے دیکھے نیچر کو انجوائے کرے ہم مچھر ہیں تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا یہ فلاسفرس کہتے ہیں پرابلم ہے ول کیا واقعہ صحیح ہوا تو کہ خدا کی کریشن میں ایویل ہو سکتا ہے تو نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا خدا کریشن نہیں ہو سکتا فلاسفرس غلط ہے خدا نوز غلط نہیں ہے تو if you see something as an evil you have to discover it as a positive creation تو میں سوچا کہ یہ مچھر جو ہے بہت بار رول کر رہے ہیں وہ ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو اسی کو جنت وسبل لینا اسی کو جنت وسبل لینا یہ جنت نہیں ہے اگر مچھر نہ ہو تو میں سوچتا ہوں کہ کون ڈیمانڈ کرے گا سب سب ماحول ہے نیچر ہے اور پھر مچھر میں نے سوچا کہ مچھر صرف اس لٹل اینیمل کا نام نہیں ہے دیکھیے اس دنیا میں یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سینس میں لیں جرلائز کریں یونیورسلائز کریں اس کو ہر ہر ہر چیز چیز چیز چاہے چونٹی ہو یا آتی ہو تو اللہ تعالی نے ہر جگہ مچھر کریٹ کر رکھے جیسے آپ دیکھیے جو افلوئنٹ لوگ ہیں بہت اچھے گھروں میں رہتے ہیں اور ان کا یعنی فل ایئر کنڈیشن ان کا گھر ہوتا ہے اور لگژری کی بھرمار ہوتی ہے لیکن بیماری سب سے وہی ہوتی ہے وہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو ڈاکٹر آتے ہیں میری فیض و تحویر کے لیے ڈیلی میں اسی پیشنٹ کو وزٹ کرتا ہوں تو میں نے کہا یہ لوگ کون ہوتے ہیں غریب لوگ کیا دہی سب افلوئنٹ لوگ ہوتے ہیں تو جہاں افلوئنس ہے وہاں ڈیزیز کیوں ہے وہی مچھر ہے ان کا وہی ان کا مچھر ہے ایک بار ایک صاحب کے پاس ایک رات گزارنے کا موقع ملا وہ بہت پیسے والے آدمی تھے تو ایک کمرے میری ان کے دونوں کے بیڈ اکٹھے تھا تو رات کو میں ڈیز کھلی تو کو بیٹھے ہوئے بہت پیسے والے آدمی تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں نے کہا آپ بیٹھے ہوئے یعنی سونے کا وقت ہے یہ تو تو کہتے کیا وہ مجھے نیت کہاں آتی ہے یعنی پیسے بھرمار ان کے کہا مجھے نیت کہاں آتی ہے تو وہ ان کا مچھر تھا اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت یاد رکھیے جس کو آپ ایویل سمجھتے ہیں سارے فلاسفر نے نکال رکھا ہے ایویل, ایویل. اگر ای ول نہ ہو تو آپ بالکل جانتے ہیں کیا ہو جائے انیبل آپ کو نہ ریئلٹی کا پتا ہو نہ کریٹر کا پتا ہو نہ جنت آپ کو یاد آئے نہ جنم یاد آئے سارے جو ہائی ریئلٹیز ہیں اس سے بےخبر ہو جائے تو مچھر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پیدا کر رکھے بڑے بڑے پہلے سے مچھر ہے مچھر کے مانی ہے ایک پرابلم جو ان کے بس سے باہر ہو ایک ایسا پرابلم جو ان کے بس سے باہر ہو کسی بڑے سے بڑے دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کی لائف کو پڑھیے تو آپ کو ملے گا اس کو بھی ایک بچہ لگا ہوا تھا ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ہوگا جسٹس اب شاید ان کا ڈیتھ ہوگا جسٹس جب جب ریٹائر ہو گئے تو تو ان سے لیگل معاملے میں ایڈوائز لینے کی وہ ان کے پاس ٹاٹا آیا کرتے تھے وہ جو بڑا ٹاٹا تھا نا کیا نام تھا بڑا ٹاٹا کا ہاں،, ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ ان کے پاس ایڈوائز لینے کے آیا کرتے تھے بڑھاپے کی عمر میں تو ان کہا کہ کہ بھائی بہت ہی ایسی بات جو ہم لوگوں کے لیے سوچنے مول تو کھا چکا بہت انوکھی بات ہے اب بھی آج پر جی رہا ہوں بہ اسٹاٹی آدمی تھا جی۔ گھوڑے کی سواری اور ہوا جہاز اڑانا یہ اس کو تھا آپ جانتے ہیں بہت زبردست آدمی تھا ٹاٹا گھوڑی کی سواری کرتا تھا ہوائی جہاز انڈیا میں سب ہوائی اسے وہی لایا تھا تو بڑھاپا بھی ایک مچھر ہے بڑھاپا بھی ایک مچھر ہے تو اسے کہا کہ مولی تو کھا چکا اب بیاج پر جی رہا ہوں تو بڑھاپا بھی ایک مچھر ہے ڈیزیز بھی ایک مچھر ہے بھی مچھر ہے تو یہ اللہ تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے اگر یہ نہ ہوتے نا تو ہم سب لوگ انمل ہوتے انمل کہیں نہ کہیں وہ پرابلم ہم کو یاد دلاتا ہے کہیں نہ کہیں جیسے میں ایئرپورٹ پر میں نے مجھے ویل چیئر لینا پڑا ویل چیئر پہ مچھر تھا ایک وہ یاد رہتا تھا کیا یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ تم اسٹانگ رہو گے ڈکلائن ہوگا بڑھاپا آئے گا موت آئے گی کیسا ان کے اندر میں ایک چیز ڈسکور کی ہے انوسینس دیکھیے انوسینس کو بتاتا ہوں آپ کو میں انوسینس پہ اللہ تعالی کی بہت بڑی جمت ہے اس کا رول جو ہے وہ ہے اسپیڈ بریکر رول ہے انر چیک ہے انر چیک اگر آپ کا انوسنس نہیں ہے نا تو ادھر بہ کہیں گے ادھر بہ گے انوسنس ہے تو وہ انڈر سے آپ کو چیک کرتا رہتا ہے نہیں ادھر جانے ادھر ادھر جانے دے انوسنس کا مطلب ہے انر چیک ایک ٹرم ہے آپ جانتے ہیں ٹرم شاک ایبزارور کارو میں ہوتا ہے شاک کو ابزارو کرنے والا تو وہ ایک انر میکنزم ہوتا ہے کاروں میں انر میکنزم اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کانشنس انوسنس یہ سب چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انر میکنزم رکھا انسان کے اندر انر میکینزم کانشنس ہے اور انوسنس ہے اور رائٹ اور رانگ کا جو کانسیپٹ ہے انسان کے مائنڈ میں وہ سب انر انر چیک ہے وہ سب اینیمل کو دیکھیے اینیمل میں ان کے اندر انویشن نہیں کانشیس نہیں رائٹ اور رانگ کا ان کے کوئی ڈفرینس نہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ رکھی ہیں وہ انر چیک ہے بچاتا ہے آپ کو کہ آپ بتائیے مولانا you seeing that incense has a very positive role in our life ارے پازیٹو رول تو ہلکا کر دیا آپ نے چھوٹا کر دیا ابھی گریٹ بلیسنگ ہے کہیے incense is a great blessing for man because it acts as a inner check from and there are also some other thing like like incense conscience ہے مائنڈ میں رائٹ اور رانگ کا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا سب نظام کیا ہے اتنا سب اسی لیے قرآن میں ایک عجیب لفظ ہے بل لسان والا نفسی بصیرہ بلی انسان والا نصیب صرف یعنی اللہ اللہ کی حجت اپنا آپ قائم ہے یعنی اللہ پوچھے گا کہ تم کو ہم نے یہ سب اتنا سب دیا تھا عقل دی تھی اور اتنا انرچک رکھا تھا مارے تمہارے پھر بھی تم بھاگ گئے تو یہ کتنی بھی رحمت ہے یقین کیجیے کہ اگر ہمارے پاس یہ انر چیک نہ ہوتا صرف عقل ہوتی ہم سب شیطان ہوتے عقل تو ایک میکینکل کوالٹی ہے روبوٹ میں بھی ہوتی ہے روبوٹ ہم لوگ روبوٹ ہوتے آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ہم باپ صرف عقل ہوتی صرف عقل اور یہ ادھر چک نہ ہوتا ضمیر ہے معصومیت ہے نیکی بدی کا فرق ہے المبا خجورا وتاف ایسا نہ ہوتا تو کیا آپ سمجھتے کہ ہم لوگ انسان ہوتے شیطان ہوتے ہم لوگ تو یہ بتائیے کہ اگر انسان کو عقل تو دیا ہوتا اللہ تعالیٰ لیکن ایک اور جو انسان کا جو انر میکینزم ہے جس کو میں چیک کر رہا ہوں وہ نہ ہوتا جگہ جگہ آپ کا وہ جو انر میکینزم چیک رکتا ہے آپ کو ارے بھائی یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ تو طرح طرح کا روکتی ہیں صرف اگر آپ عقل ہے تو ایسے ٹیکنالوجی ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کے پاس عقل ہوتی ہے کمپیوٹر کے پاس عقل ہوتی ہے لیکن وہ میکینکل عقل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر صرف عقل دیا ہوتا نہ دیا ہوتا کیا تو آپ سمجھتے کہ ہم انسان ہوتے ہم بھیڑیا ہوتے اس کا شیطان بڑھیا بن گیا شیطان کے پاس عقل تھی انر انیب نہیں تھا یہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص طور پر دیا تین مخلوق پیدا کی اللہ تعالیٰ نے اینجل اینجل کے پاس یہ ہے کہ ان کے اندر یہ برائی کرنے کے اوپر طاقت ہی نہیں ان کو وہ ایسی مخلوق ہے شیطان کو ہے کہ عقل بہت ہے لیکن ادھر میکنزم نہیں تیسری مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے کہ عقل بھی دیا انر میکنزم بھی دیا فعال امبا فجور ہا وطق وائی تو ہے تو آپ اپنے لیے کیا اپنے لیے کیا پسند کریں گے کہ دنیا بھر کی عقل آپ کے پاس ہوتی انر چیک نہ ہوتا تو آپ خوش ہوتے ہیں اللہ سے کہتے کہ مجھے عقل تو بہت تیز ہو سب دنیا کا سب زیادہ عقل لیکن ادھر چیک دینا آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے صاحب یہ پھر تو آپ ایسا آدمی شیطان بن جائے گا شیطان کے پاس ہم سے زیادہ عقل ہے ہم سب سے زیادہ عقل شیطان لیکن ادھر میں کہیں اس کو بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری مخلوق پیدا کی جب عقل تو ہو اور انہیں بکرز بھی ہو اسی لیے تو ہے کہ بل انسان والا نفسی اولا ولاخا معذر یعنی کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا انسان کے بارے میں کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا اس کا مطلب یہ ہے یہ جو آیت کو ہے کو پڑھیے بل انسان والا نفسی القا وخا ہاں دیکھیے کہ کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا انسان کے بارے میں کوئی ایکسکیوز نہیں نو ایکسکیوز ایٹ آل کیونکہ جب اتنا سارا جب کر دیا ہے تو آپ ایکسکیوز کیا مولانا یہ جو کا جو ورڈ آپ یوز کر رہے ہیں کیا یہ وہی چیز ہے جس کو نفس سے لواما کہا جاتا ہے ہاں وہی کہہ لیجیے میں نئے لفظ استعمال کرتا ہوں میں روایتی لفظ نہیں جی۔